لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون امت کے के ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں پس انہیں اس عمر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دینا کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہیں بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود آپ ہی کر دیں گے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ہر قوم کی شریعت کا تذکرہ اصل میں عربی زبان میں منسک کا لفظی ترجمہ اس جگہ کا ہے جہاں کے جانے آنے کی انسان عادت ڈال لے احکام حج کی بجاوری کو اسی لیے مناسک کہا جاتا ہے کہ لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں منقول ہے کہ مراد یہاں یہ ہے کہ ہر امت کے پیغمبر کے لیے ہم نے شریعت مقرر کی ہے تو اس عمر میں یہ لوگ نہ لڑیں سے مراد یہ مشرک لوگ ہیں اور اگر مراد ہر امت کے بطور قدرت کے ان کے افعال کا مقرر کرنا ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فرمان ہے کہ ہر ایک کے لیے سمت ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے یہاں بھی ہے کہ وہ اس کے بجا لانے والے ہیں تو ضمیر کا اعادہ بھی خود ان پر ہی ہے یعنی یہ سب اللہ کی قدرت اور ارادہ رب سے کر رہے ہیں تو ان کے جھگڑنے سے آپ نبی بد دل نہ ہوا کیجیے اور حق سے نہ ہٹ جائیے اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور اپنی ہدایت و استقامت کے کامل یقین پر رہیے یہی راستہ حق سے ملانے والا اور مقصود کو کامیابی سے گودیوں میں لا ڈالنے والا ہے جیسے اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر ستیسی میں فرمایا ولاسن خبردار کہیں یہ لوگ آپ کو اے نبی اللہ کی آیتوں کے آپ کے پاس پہنچ جانے پر بھی ان سے روک نہ دیں اپنے رب کے راستے کی دعوت عام دیتے رہیے اس پر بھی اگر کوئی ٹھہر جائے تو اس سے پلہ جھاڑ لیجئے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں جیسے کئی جگہ اسی مضمون کو دہرایا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر اکتالیس میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے تم میرے اعمال سے بری ہو میں تمہارے کرتوت سے بیزار ہوں بس یہاں بھی ان کے کان کھول دیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے وہ تمہاری ادنا سے ادنا حرکت کو بھی جانتے ہیں اور وہی ہم تم میں کافی شاہد ہے قیامت کے دن ہم تم میں فیصلہ اللہ خود آپ ہی کر دیں گے اور اس وقت سارے اختلافات مٹ جائیں گے جیسے فرمان ہے اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور ہمارے حکم پر جمے رہیے اور کسی کی خواہش کے پیچھے نہ لگ جائیے اور صاف اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر میرا ایمان ہے